جعفر بن اون نے بیان کیا ہم سے سفیان تھوری نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبوں نے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ اے اللہ قریش کو پکڑ اے اللہ قریش کو پکڑ ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن اتبا ابی بن خلف اور اقبا بن ابی معید سب کو پکڑ لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا ابو اسحاق نے کہا کہ میں ساتویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بد دعا کی تھی نام بھول گیا اور یوسف بن ابی اسحاق نے کہا کہ ان سے اسحاق نے سفیان کی روایت میں ابی بن خلف کے بجائے امیہ بن خلف بیان کیا اور شعبہ نے کہا کہ امیہ یا شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح امیہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چونتیس